بلغ بلولا بھی کشف گے کشپ بلغ جاب جمال کشف بل ولا حسن الجميع خصاله سلوا على وآله حسن الجميع خصاله سلوا على وآله صلوا على وآله صلوا على وآله صلوا على کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں کمال تو یہی ہے حسن کا کہ جہاں نقص نہ ہو نقص تو نہ ہو نہ ہو نقص کا گمان بھی نہ ہو وہ ہوتا ہے کمال حسن میرے امام کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمشمہ ہے کہ دھواں دگی علیہ وآلہ سلو دو جگہ کی بہتریاں نہیں امام پوچھ رہے ہیں دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دن و جان نہیں اے دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی ہے دلو جو نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں ہاں مگر نہیں کہ وہ ہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ الگ سنسو الگ تیرے آگ تبے لچے اس غارب کے بڑے بڑے تیرے آگ یو گے لچے پاگار رب کے بڑے بڑے بڑے بڑے یہ ہوتا ہے کماؤ ایسا لفظ استعمال کر دیا جائے جو معنی کے اندر گہرائی ڈالے بڑے معنی کو بیان کر دے امام کا اشار ہے تیرے آگے یوں گے دبے لچے فسہا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جانبوں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ بخدا بخدا فارسی میں مطلب ہوتا ہے اس کا اللہ کی قسم کیا ہوتا ہے سمانا اللہ کی قسم بخدا اب سنو امام کیا کہہ رہے ہیں قسم کے ساتھ بات ہی ایسی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر بخدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ سسو جو ان کے نہیں ہے نا ان کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے کہ کرے مصطفیٰ کی احانت کھلے بندوں اس میں جرتیں کرے مصطفیٰ کی احانت کھلے بندوں کھلے بندے کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں کہتا کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی گستاخیاں کرتا ہے پھر کہتا میں محمد ہوں اللہ اعلان گستاخی کرتا چھکے بھی نہیں اور پھر بھی کہتا میں محمدی ہوں آئے ہائے امام کہتے ہیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی جواب سن سن ارے ہاں ہاں نہیں ارے نہیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں ارے علیہ وآلہ الگ علیہ وآلہ وہی سو کل گی سس سوال گے وہی مکی ہوئے ہوئے یہ لوگ کہہ ہیں نا ہمارے بارے میں یہ بڑی تعریف کرتے ہیں حضور کی اتنی کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں نہ اللہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں کہ ہم ناپ سکیں ٹھیک ہے ہم اللہ سے ملانے والے نہیں ہیں ہمیں پتا ہے امام نے یہاں فیصلہ دیا فیصلہ دیا امام نے اللہ مکان سے پاک ہے جب مکان سے پاک ہے وہ جسم سے پاک ہے تو مکی بھی نہیں ہو سکتا وہ مکان سے پاک ہے وہ جسم سے پاک ہے تو بیٹھ بھی نہیں سکتا یہ بیٹھنا یہ مکان میں آنا یہ اللہ کی شان نہیں ٹھیک ہے اب امام کہتے ہیں سنو ہم الزام دینے والوں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ گیلا مکان کے مکی ہوئے وہ نبی ہے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے سلو علیہ سلو علیہ سر عرش پر تیری گزر اس شیر کے فوراً بعد ایک شیر ہے اس شیر کے فوراً بعد ایک شعر ہے اس شیر کو پڑھنے کا لطف تو اس شیر کے بعد آئے گا میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس شیر کا پڑھنے کا لطف جو ہے نا یہ اس شیر کے بعد آئے گا سب سے پہلے سن لو کہ آکال علیہ السلام ہمارے آقا جتنی محبت ہم سے کرتے ہیں نا اتنی محبت نہ کوئی ہم سے کر سکتا نہ کیے نہ کرے گا ماں باپ بھی محبت کرتے دنیا تک کرے گے ادھر سب بھول جائیں گے ادھر کہیں نفسی نفسی کریں گے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا جتنی حضور محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کرتا میرے آقا علیہ السلام پیارے پیارے بھائیوں سنو غور کرو جس کے ہم امتی ہیں جن کے ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں جن کے نام کے ہم شیدائی ہیں جن کے میلاد کی محلے کرتے ہیں سنو وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی پیار سے جواب دیں کیوں ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی کیوں ہم سنتوں سے دور ہیں کیوں چہرہ یہودیوں جیسا بنایا ہوا ہے کیا حضور کی سنت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا حضور کی زلفوں میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو انگریزوں کی طرح بال بناتے ہو پتہ نہیں عجیب عجیب بات بنتے ہیں آج کل نے پتیلا رکھ دیا ہو اور بیچ میں سے سے کاٹ دیا ہو پتہ نہیں کیا لگتے اچھے لگتے ہیں ارے حضور کی سنتیں اپنا ہو میرے آقا کی سنتوں میں جو عظمت ہے وہ کہیں نہیں اور نہ بولو کہ ہم سے حضور نے بڑی محبت کی ہے خدا کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے حبلی امتی دنیا میں رہے امت کا امت کا پر گئے امت کی بات دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا امت کی بات قیامت دن امت کی بات قیامت تو بات کی بات قیامت سے پہلے موت ہے نزا نزا میں نظام فرماتے ہیں کہ نزع روح میں آسانی میں کلمہ یاد دلاتے ہیں اور مرکز میں بندوں کو تھپڑ کر میٹھی نیند سلاتے ہیں میٹھی نیند ہیں اور میں نے یہاں تک پڑھا کتابوں میں الحمد للہ کہ آکار اسلام کا جو غلام مر کے قبر میں پہنچے گا نا فرشتے آئیں گے نا سوال کریں گے من کا تو وہ گھبرا جائے گا اور بڑا ہی گھبرا جائے گا اور سوال کا جواب نہیں دے پائے گا کہ میرے آقا تشریف لائیں گے یہ صرف شیر سناتا ہوں پھر کا شیر سناتا ہوں میرے آقا تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں نیا نیا آیا ہے پہلی رات ہے تمہاری شکلیں دیکھ کے گھبرا گیا اس کو پتا ہے اس کا رب اللہ ہے وہ جیسے ہی سنے گا نا ہاکا سے تو کہے گا ربی اللہ جواب دے سبحان اللہ پھر فرشتے کہیں گے ماں دینوں کا پھر گھبرا جائے گا پھر جواب نہیں مل پائے گا تو پھر فرشتے سے آقا فرمائیں گے آقا فرمائیں گے یہ فرشتوں نیا نیا آیا ہے پہلی رات تمہاری شکلیں دیکھ کے گھبرا گیا ہے اس کو پتا ہے اس کا دین اسلام ہے سبحان اللہ جیسے سنے گا کہا دین الاسلام سبحان اللہ میرے امام کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی کو بتا دو آ کر میرے پیمبر سخت مشکل جواب میرے آقا اتنا پیار کرتے قیامت کے دن بھی حضور ایسے دوڑیں گے گناہ گاروں کی طرف جیسے عزیز بچے کو ماں تلاش کرتی ہے اپنا کوئی ان کو تھوڑی مسئلہ ہوگا ہمارے لیے کر رہے ہوں اتنا پیار کرتے ہیں حضور اب جب اتنا پیار کرتے ہیں حضور اب یہ شیر سنو اور اس کے بعد والا شیر سنو وہ کیوں نہ کہتے حالات وہ شیر کہ سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شہر او ملکو تو ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آقا جب اتنے قریب ٹھہرے اتنے شفیق ٹھہرے اتنے پیار کرنے والے ٹھہرے تو عاشق کیوں نہ کہے کہ کرو تیرے نام پہ جا نہ قراری دیکھو بے چینی دیکھو یہ عاشقوں کی شان ہے بھائی بے قراری دیکھو دو جہاں سے میں نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ ان کے جب بندہ ہو جائے نا ان کا جو ان کا واقعی ہو گیا خدا کی قسم میرے جیسا نہیں واقعی جو ان کا ہو گیا وہ پھر یہی کہتا ہے جو امام نے کہا وہ پارٹیاں نہیں ڈھونڈتا پارٹی پکڑو پارٹی وہ پارٹیاں نہیں پکڑتا وہ تو بس محبوب کا دمن پکڑتا ہے اس کو پتا ہے جو ملے گا ادھر سے ملے گا امام بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو مت گئے رضا اس بلا میں میری بلا کرو مت گلے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا